کیا یوں گئے مصطفیٰ کے یوں ارے کیف کے پر جہاں جا کوئی بتائے کیا کسرے دنا کے راس میں تو گوہیں جیسی ہے روح خود اس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کیوں وہ سرور کشور رسالت جو پاگر ہوئے سرور کشور رسال

چمن کو آبا دیاں مبارک ملک پلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انا دل کا بولتے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر چل بگر ہوئے تھے وہاں پلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاند چھٹ کی وہ رات کیا رہی تھی وہ رات کیا جگ وہ رات کیا رہی تھی وہ رات کیا رہی تھی جگانس آئی نئی دلہن کی کعبہ نکھر کے سمرا سمر کے نکھرا حجر کے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بنا کے تھے حجر کے سد پے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں پناہ نظر میں دولا کے پیار جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر چل تجلی ذات بہت سے تھے وہ سرور کشور رسالت عرش پر جلوا گئے ہوئے خوشی کے بادل امٹ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمائے نعت کا سما تھا وہ نغمائے سورج آ رہے یہ جھوما میزا بے سر کا جھومر کہ آ رہا کان پر تھلک کر پہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں ہرے تھے پہار برسی کر دلن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں آنچنوں سے غلاف پے جو اڑ رہا تھا غزال پہ پسارے لا پہ مشکی جو اڑ رہا تھا ارار نا پہ بتا رہے پہاڑیوں کا وہ حسن تسلین وہ اونچی چوٹی وہ نا سن سن سبا سے سبزے میں ملے آتی دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے سبا سے سبزے میں لہریں آتی دوپٹے دھانی چنے ہوئے نہا کے لہروں لہروں نے نہا کر نہا کے لہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ موجے چھڑیاں تھی موجے چھڑیاں تھی تھار لچکا حباب تابا کے تھلٹی کے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گئے من گجا جا اس لیے اٹھا دیا فرش چاندنی کا چاند پورانا چاندنی پورانی چاندنی پرانی چاند پور داغ اس کی چاندنی پور داغ چاند مل گجا اس کی چاندنی مل جی نانا ماں بھولیا آنا سامان نیا ہونا چاہیے نرالا ہونا چاہیے اللہ اللہ پرانا پوردا مل گجا تھا اٹھا دیا چاندنی کا میں تارے نگا سے کوسوں قدم قدم پرش پادلے تھے ہجوم میں تارے نگا سے کوسوں قدم قدم پر تھے غبار بن کر نثار جائیں کہاں رہ گزر کو پائیں غبار پر کر نثار جائیں کہاں رہ گزر کو پائے ہمارے دل ارے ہوریوں کی آنکھیں اور فرشتوں کے پر جہاں بچھے چھے خدا ہی دے سب جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دھولا بنا رہے تھے جب, جب

عالم جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جینا کا دھولا بنا رہے تھے جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جینا کا دھولا بنا رہے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا پٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی خیرات مانگتے تھے کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی خیرات مانگتے وہی تو اب تک وہی تو اب تک چھلک رہا گئے ہاں،, ہاں وہی تو جو بل ٹپک رہا گئے کہ نہانے میں جو جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے نہانے میں جو گرا تھا پانی خبر یہ تحریر مہر کی تھی کے رت سہانی گھڑی پھرے گی تو وہاں کی پوشا زیب تن کی وہاں کی پوشا دنیا میں آئے آئے تو نور تھے بشر جب جا رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں نور بھی نہ جا سکے نوری فرشتوں کے سردار بھی رک جائیں تو وہاں کی زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے تجلیے حق کا سہرا سر پر سلا تو تسلیم کی نچھاور تو رویا تو رویا ہویا پر جمع کر کھڑے سلامی کے باس جو ہم دیوان خاک گلشن پٹ کے قدموں سے لیتے اتر مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دل لکھے مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دل لکھے ابھی نہ آئے پشت سی تک سر ہوئی کی اس صدا شفاعت نے دی مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک صدا دیکھو صدا کس کی ہے صدا شفاعت نے دی مبارک تو گناہ مستانہ جھومتے صدا شفاعت نے دی مبارک گنا مستان جب نارا شکا چمکنا غزال دم خوردہ کا بھڑکنا قربان جاؤں سیدی آلہ حضرت آپ کے اس قصیدے پر عجب نہ تھا راش کا چمکنا غزال دم خردہ کا بھڑکنا شوائے پکے اڑا رہی تھی تڑپتے آنکھوں پہ سائیتے ہیں ہجو میں امید ہے گھٹاؤں ارے مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤں ہجوم میں امید ہے گھنٹا مانگ رہے نا مراد دے کر انہیں اٹھاؤ اور ادب کی کے لیے بڑھاؤ ملائی کا میں یہ غلغلے تھے ادب کی کے لیے بڑھاؤ ملائی کا میں وہ نور پر کے راستے بھر گھرے تھے بادل بھرے تھے چل چل امڑ کے جنگل ابل رہے تھے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خان گزر کی دھبا ہے تیرے منہ پہ دھبا ہے جب سب لے رہے تھے تو کہاں تھا تو بھی جاتا لے لیتا کچھ من لیتا دھبا دور ہو جاتا ستم کی مت کٹی تھی کمر و کھول کے رکھ گزر کی ارے اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے اور براق کے نقش سن کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے مہکتے گل گل گنک کے گلشن ہرے بھرے لہرا رہے تھے یہی سر یہیں سے سبحان الذي بعبده ليلا من المسجد المسجد الحرام إلى مسجد مابو کیا ہوئی تمام تمام انبیاء مقتدی بن کے کھڑے تھے مقتدا آ گئے مقتدی بن کے کھڑے تھے تمام انبیاء کھڑے تھے امام الانبیاء آ گئے جبیل ساتھ میں ہیں جبیل نے اقامت فرمائی حضور نے امامت فرمائی اس میں راز کیا ہے عادت فرماتے ہیں کہ نماز کن میں تھا یہی سر مانا اول کر کے دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہ دست بس پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے موجود مہمان آئے بڑی تیاری کرتے ہیں یہ بھی لگاؤ وہ بھی لگاؤ یہ بھی صحیح کرو وہ بھی صحیح کرو یہ پرانا ہو گیا ہٹا دو اس کو ہٹا دو اس کو یہاں کر دو اس کو وہاں کر دو حضور آ رہے ہیں جانے کائنات آ رہے ہیں یہ ان کی آمد کا دب دبا تھا کہ نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا ارے نجوم و ابلاک جام مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے وہ سرور کشور رسالت جو پر جلوہ گئے ہوئے نکال نقاب نقاب الٹے وہ میرے انور جلال رخسار گرمیوں پر نقاب الٹے وہ میرے انور وہ جلال رخسار گرمیوں پر کو ہے سے تپ چڑھی تھی تو تپکتے انجم کے آپ لے تھے یہ جو شیشے نور سر تھا کہ گوہر کمر کمر تھا سفائے سے پھسل پھسل کر سفائے سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے بڑھا پلک کے تینوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی تو بلبلے بلے تھے پلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی تو بلبلے تھے وہ رحمت وہ رخ کے جلوے اللہ اللہ وہ لفظ وہ ہے یہ زیادتی کے لیے آ رہا ہے کبھی کہتے نا ارے وہ آیا اس کو وہ مارا وہ مارا کہتے نا وہ سنائی وہ سنائی کہتے نا یہ زیادتی کے لیے آتا ہے مبالغہ کے لیے آتا ہے یہ مبالغہ کے کے لیے ہے وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے چھپتے نہ کھلنے پاتے وہ رحمت وہ رحمت وہ رخ کے جلوے کے تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے سنیری ضربت یہ کپڑوں کے نام ہے یہ کپڑے کپڑے ہیں یہ کپڑے کے کاری بات جانتے کہ کپڑے کی کپڑا کون سا ہوتا ہے سنہری زربت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے سنہری زربت اودی اطلس یہ تھان سب سب سب دھوپ چھاؤں کے تھے اب دیکھیں یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے شروع ہو رہا ہے سلسلہ وہ سر میں چما نہ رک سکا سدرا سے بھی دام نوری فرشتوں کے سردار رک گئے آگے جانے کی اجازت نہیں حد آ گئی ایک بال برابر بھی آگے گئے تو پر جل جائیں گے نوری فرشتوں کے سردار آگے نہیں جا رہے ہیں ہمارے آقا جا رہے ہیں سوچو سمجھو حضور کو سمجھو سمجھ تو پاؤ گے نہیں حضور فرماتے میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا فرشتوں کے سردار کی حد آ گئی حضور اس سے بھی آگے وہ سر چما فراما نہ رک سکا سدرا سے بھی داما پلک جھپکتی رہی پلک پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبھی نو سے گزر چکے تھے پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبھی نو سے گزر چکے تھے بس پتا چلا پتا چلا پتا چلا کچھ پتا چلا گئے لیکن کیسے آپ کسی تیز کسی موٹر پہ کھڑے ہو جائیں بالخصوص جرمنی میں کھڑے ہو جائیں جہاں اسپیڈ لمٹ نہیں ہے جتنی چلا سکتے ہو چلاؤ دو سو بیس دو سو تیس دو سو چالیس دو سو اسی جتنی چلا سکتے ہو فاسٹ چلاؤ اس روڈ پہ اگر آپ کھڑے ہو جاؤ اور کوئی دو سو بیس کی اسپیڈ سے دو سو چالیس کی اسپیڈ کو ٹرالا آ رہا ہو اور آپ کے قریب سے گزرے تو اس کا پریشر اتنا ہوگا نا جو آپ کو اڑا کر رکھ دے گا اس کا پریشر ہوا کا اتنا بنے گا کہ وہ آپ کو اڑا کر رکھ دے گا یہ دو سو بیس تیس اسپیڈ کی بات کر رہا ہوں میں محبوب کی رفتار چلا وہ سروے چما نہ رخسا کا سدرا سے بھی داما پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبینوں سے گزر چکے تھے بس جھلک سیکھ خود سیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری دولا کی دور پہنچی ارے بارات میں ہوش ہی گئے تھے وہ سرور کشورے سالت جو پر جل ہوئے تھے نئے نرالے

چھوٹا وہ دامن کہاں پہلے رکاب چھوٹی امید ٹوٹی بس نگاہ حسرت کے ولولے تھے میں اس کسے کو پورا پڑھتا لیکن آج صحت اجازت نہیں دے رہی مجھے تو میں یہ دو تین چار شیر جو ہے میں نکالتا ہوں اس میں سے کافی پڑھ لیا الحمد چند اشار باقی ہیں میں آتا ہوں اس اس جگہ پر کہ جہاں کہتے ہیں نا لوگ لوگ کہتے ہیں کہ جبیل امی جو تھے نا وہ راہبر تھے حضور کو راستہ دکھا رہے تھے یہ غلط ہے یہ تو سمجھ لیجئے کہ کسی بہت بڑی شخصیت کو جب مدعو کیا جاتا ہے نا تو اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے تو یہ پروٹوکول کے فرائض انجام دے رہے تھے اب ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں سے عرض کرتے کہ رسول اللہ اب اس سے آگے اجازت نہیں ہے میں نہیں جا سکتا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل تو ساتھ چھوڑ رہا ہے میرا مجھے آگے جانا ہے مجھے پتا ہی نہیں راستہ کیسا ہے کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے کس طرح جانا ہے راستہ کیسا ہے سوراخ کہاں ہے کچھ سنگ میل کہاں ہے اینا متا الا کیفا کہاں ہے کچھ پتا ہی نہیں نہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ حضور نے یہ فرمایا جبریل جا رہا ہوں تیری کوئی خواہش ہے تو بتا سبحان سبحان اللہ اللہ کوئی تمنا ہے تو بول رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں قبول کروا لوں گا وہ جبیل امی ہم امت سرکار کا کتنا درد رکھتے ہیں کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری میری خواہش ہے تمنا ہے بات بات دراصل یہ ہے کہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا بدلہ چکا رہے تھے جب آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اس وقت جبیل امین آئے تھے نا عرض کی تھی نا کہ کوئی حاجت ہے تو بتائیے تو وہاں تو انہوں نے منع کیا تھا کہ نہ مجھے تج سے کوئی حاجت نہیں جس کا میں رب ہوں جس کا میں بندہ ہوں جو میرا رب ہے وہ میری حاجت سے باخبر ہے مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا بدلہ چکا رہے ہیں اور اور پوچھ رہے ہیں جبیل کوئی خواہش ہے کوئی تمنا ہے تو جبیل ایس کرتے یا خواہش تمنا ہے وہ یہ کہ کل بروز قیامت آپ کی امت پل راج سے گزرے تو میں جبریل اپنے پر بچھا دوں یہ میری خواہش ہے اب دیکھیے حضور جا رہے ہیں اس میں ایک شیر آتا ہے نا کہ ساتھ میں کوئی بھی نہیں کوئی ساتھ نہیں اس کے اندر ایک شیر آ رہا ہے میں پڑھتا ہوں بڑا پیارا شیر ہے نشان کیف کیفولا کہاں تھا کیا شیر ہے سوراغ اینو متا سنیے سوراغ کوئی ساسی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا جمع جلالو ہے بت کا سامنا تھا اور جمال و رحمت ابھارتے تھے بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قربونی سنی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے پر ان کا پڑنا تو نام کو تھا حقیقت پہل تھا ادھر کا تنسلوں میں ترقی افزا تنا کے سلسلے تھے وہ سرور سالت گئے میراج کے دن حضور کو جو تحفہ دیا گیا اس کا ذکر ہے آدت فرماتے ہیں کہ ادھر سے تھی نظر نمازیں اس شیر کو سن کر آپ نے کچھ وعدہ معراج کی شب آج کی شب ہے بھائیوں نماز تحفہ ملا حضور کون اگر ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو آج کی شب یہ عہد کر کے جائے کہ میرے آقا کو جو تحفہ معراج کو رب نے دیا معراج کی رات رب نے دیا میں اس کو ضائع نہیں کروں گا اور نماز کا قائم نماز ان شاء اللہ رہیں گے پکی پکی بات پکی بات دوبارہ کہو ان شاء اللہ نماز نہیں چھوڑیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے ان شاء اللہ ادھر سے تھی نظر شان نمازیں اور ادھر سے انعام خوش روی میں سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے کیا باتیں ہوئی رب کی بات کیا ہوئی رب سے کیا کلام ہوا رب نے کیا فرمایا حضور نے کیا سنا کیا سنا اللہ فرماتا ہے بس وہی کی اپنے بندے کی طرف رب نے جو وہی کی جو کہنا تھا کہہ دیا یعنی کہ جس شیر کو سنیں گے تو آپ جم اٹھیں گے کیا بات ہوئی کیا بات ہوئی بات سننی اگر سن لی تو یعنی کہنے کے لیے سننا ہے پہلے سنے پھر کہیں کیا بات ہوئی تو کان کو یہ حسرت رہ گئی کہ سنتے ہی رہتے کاش کیا بات ہوئی اور زبان کو پھر انتظار ہی رہ گیا کہ کچھ بولوں آلہ فرماتے ہیں کہ زبان کو انتظار گفتن گوش کو حسرت شنیدن ارے وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں کر کے کے مارنا سجاد نشین ڈاکٹر امین میاں برکاتی کے چھوٹے بھائی اشرف میاں برکاتی صاحب بڑے اچھے شاعر لکھتے ہیں بڑا کمال کا شعر لکھ دیا اور ساری گتھی ایک شعر میں سلجھا گئے سنو کہ وہ کر بھی جہان والوں میں آ گئے وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے سر عرش جانا کمان تھا کہ وہاں سے آنا کمان ون ون نجمی خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑ منزل میں جلوا کر کے ابھی نا تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑ کے دیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حساب جو خاص رحمت کے واپس ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش